الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحانه وتعالى ما يقولون علوا كبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من من من من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم لقد على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا أنفسهم عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل لفي اما بادیم وقال تعالى افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب قال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جمع القرآن متعه الله بعقله حتى يموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم حامل القرآن حامل لواء الإسلام من أكرمه فقد أكرمه الله ومن أهانه فعليه لعنة الله عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله إمامه قاده إلى الجنة من جعله خلف ظهره ساقته إلى النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام واجب الاحترام امت مسلمہ کی غیور ماؤ بہنوں بیٹیوں ہماری آج کی نشست کا موضوع قرآن پاک کے فضائل اور قرآن پاک کے حقوق ہیں اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں جو نعمتیں نصیب فرمائی ہیں ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت قرآن پاک کی نعمت ہے اللہ رب العزت نے انسان کو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ بنا سکے اپنی آخرت کے لیے نیکیاں جمع کر سکے اپنی آخرت کے احوال کو درست کر سکے اپنی آخرت میں آنے والے وقت کے لیے اور آنے والی جنت کے لیے کچھ کر سکے اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اور انسان کو کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت کو کوئی اتنا مشکل نہیں بنایا نہ ہی اللہ رب العزت نے جنت کو اتنا مشکل بنایا ہے کہ اس کو کوئی حاصل نہ کر سکے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جہاں پر اللہ رب العزت نے بہت سی چیزوں سے روکا ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے بہت سی چیزوں سے منع فرمایا ہے وہاں پر اللہ رب العزت نے بہانے بہانے سے مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو جنت میں داخل کرنے کے اسباب بھی پیدا فرما دیے ہیں کہ ایمان والوں اگر دنیا میں ایک مرتبہ تم دل سے سبحان اللہ کہہ دو گے میں جنت کے اندر تمہارے لیے اتنا بڑا درخت لگا دوں گا کہ جس درخت کے سائے کے نیچے گھوڑا بھاگتا بھاگتا تھک جائے گا لیکن اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا تم دنیا کے اندر فلاں عمل کرو گے میں تمہارے لیے جنت کے اندر محل تعمیر کر دوں گا تم دنیا کے اندر صدقہ اور خیرات کرو گے میں تمہارے لیے جنت کے اندر بڑے بڑے مکانات اور بڑی بڑی جنتیں تیار کر دوں گا ولکم ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا میں تمہیں ایسی جنتیں دوں گا کہ جن جنتوں کے اندر تم جو کچھ اللہ رب العزت سے مانگو گے اللہ رب العزت تمہیں وہ سب کچھ دے گا وہ جنت تمہاری نگاہ سے بھی زیادہ بسی ہوگی وہ جنت تمہارے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی وہ جنت تمہارے خوابوں سے بھی زیادہ حسین ہوگی لیکن اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں دنیا کے اندر نیکیاں کرنی پڑیں گی تمہیں دنیا کے اندر برائیوں سے بچنا پڑے گا آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ دین پر چلوں گا تو دین پر چلنا تو اتنا سخت ہے کہ ہر وقت یہ مولوی ڈراتے رہتے ہیں کہ کہیں پر تم جہنم کے اندر الٹے لٹکا دیے جاؤ گے کہیں پر تم جہنم کے اندر جلا دیے جاؤ گے کہیں پر جہنم کے اندر تمہیں تمہیں گرد مارے جائیں گے کہیں پر جہنم کے اندر گھسیٹا جائے گا کہیں پر تمہیں جہنم کے اندر تمہارے جسم کے اوپر کیڑے اور بڑے بڑے سام مسلط کر دیے جائیں گے لیکن اللہ کے بندیوں قرآن تمہیں یہ بھی تو کہتا ہے کہ تم دنیا کے اندر قرآن کی قدر کرو گے اگر تم دنیا کے اندر دین کی قدر کرو گے تھوڑا سا اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر کر دنیا کے اندر اگر انسان بن کر رہو گے دنیا کے اندر اگر مسلمان بن کر رہو گے تو تمہیں اللہ رب العزت ایسے انعامات دیں گے کہ جن انعامات کا کوئی تصور نہیں کر سکتا جن انعامات کو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی عقل نے اس کا تصور کیا ہے نہ کسی ناگ نے وہ خوشبو سونگی ہے جو خوشبوئیں اللہ رب العزت جنت میں دیں گے وہ حسن جو جنت میں ملے گا وہ نعمتیں جو جنت میں ملیں گی اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا اور اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اندر چھوٹے چھوٹے اعمال کے ساتھ جنت کی اتنی بڑی بڑی نعمتوں کو اللہ رب العزت نے موقوف کر دیا ہے کہ انسان تو ان نعمتوں کی قدر کر میں تمہیں آخرت کے اندر جنت دوں گا میں میں تیری آخرت سوار دوں گا اس کوئی شک نہیں ہے ہم سب مسلمان ہیں ہم سب ایمان والے ہیں ہمارا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ ہم سب نے مر جانا ہے اور اس بات پر بھی ہمارا یقین ہے کہ ہم سب نے مر کر اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہے ہم سب کا اس بات پر بھی یقین ہے کہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ جس دن اللہ رب العزت کے سامنے ایک ایک چیز کا حساب کتاب دینا ہے جس دن انسان کی آنکھیں بھی گواہیاں دیں گی جس دن انسان کے ہاتھ بھی گواہیاں دیں گے جس دن انسان کے پاؤں بھی گواہیاں دیں گے جس دن انسان کے کان بھی گواہیاں دیں گے سارے کے سارے اس بات کی گواہیاں دیں گے اور انسان کے پاس اس دن سوائے لیکیوں کے کوئی چیز نہیں ہوگی جو رب کے حضور پیش کر سکے آج جب کہتے ہیں کہ فلا کام کر دو تو اتنی بڑی جنت مل جائے گی اتنی نیکیاں مل جائیں گی کہتے ہیں کہ نیکیوں کو کیا کرنا ہے نیکیوں سے کوئی آٹا تھوڑی مل جاتا ہے نیکیوں سے کوئی دودھ تھوڑی مل جاتا ہے نیکیاں دینے سے کوئی بازار سے سودا سلب تھوڑی مل جاتا ہے نیکیاں دے کر کہیں سے کوئی گھی کا ٹین تھوڑی مل جاتا ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ جس دن یہ سکہ یہ کرنسی یہ دنیا کے مال و دولت کچھ کام نہیں دیں گے سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے اس دن انسان کی یہ نیکیاں ہوں گی جو سامنے کھڑی ہوں گی یہ انسان کے اعمال ہوں گے جو انسان کا ساتھ دیں گے یہ انسان کی ہوئی نیکیاں ہوں گی جو انسان کے ہاتھ میں ہوں گی وہی وہ دنیا کے جانے کے بعد آخرت کے اندر چلنے والا سکہ یہ نیکیاں ہوں گی تو اللہ رب العزت نے میں عرض کر رہا تھا کہ جو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے نعمتیں دی ان نعمتوں کے اندر بہت بڑی نعمت قرآن پاک کی نعمت ہے لیکن آج ہمیں اس نعمت کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ یہ نعمت ہمیں گھروں کے اندر پڑے ہوئے مل گئی ہے یہ نعمت ہمیں گھروں کے اندر پیدا ہوتے ہی مل گئی یہ نعمت ہمیں ایک بند جلد کے اندر پوری کی پوری جمع شدہ مل گئی اور ہم نے یہ سمجھا کہ شاید یہ صرف ایک مقدس کتاب ہے جس کو ہم نے سنبھال کر رکھنا ہے جس کا حق صرف یہ ہے کہ اس کو گھر کے اندر اچھے تاپ کے اندر سجا کر رکھ دیا جائے اچھے گلاب کے اندر لپیٹ کر رکھ دیا جائے اس کو باوضو ہاتھ لگایا جائے بس اس کو دور سے دیکھا جائے اس کو چوما جائے اس کا نام لے کر قصبے کھائے جائیں اس سے زیادہ ہم نے نعمت کا حق کچھ نہیں سمجھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں جا کر ذرا دیکھو کہ ان کے نزدیک قرآن پاک کی کتنی اہمیت تھی ان کو اس نعمت کی کتنی قدر تھی یہی قرآن پاک تھا جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیاں بدل دی یہی قرآن پاک تھا کہ جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو پورے دنیا کے اندر بادشاہی نصیب کر دی یہی قرآن تھا کہ جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو فقر اور فقیری کی حالت کے اندر بادشاہوں سے زیادہ عظمت اور شان دی یہی پرانے پاک تھا کہ جس کی خاطر صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں نشاور کر دی یہی پرانے پاک تھا جس کی خاطر صحابہ کرام نے اپنی ساری کی ساری عمریں لگا دی خدا کی قسم مدینہ منورہ کے اندر آج بھی جا کر دیکھو تمہیں صحابہ کرام کی زندگیوں کے آثار ملیں گے تمہیں مدینہ منورہ کی کتابوں کے اندر مدینہ کی تاریخ کے اندر ایک ایسے بچے کی داستان ملے گی جو چھوٹی عمر کا شخص تھا مدینہ منورہ سے باہر رہا کرتا تھا مدینہ منورہ آنے کے لیے کرایہ نہیں ہوا کرتا تھا فرصت نہیں ہوا کرتی تھی کہ مدینہ منورہ روزانہ آ سکے اور قرآن پاک کو سن سکے مدینہ منورہ سے باہر سڑکوں پر راستوں پر کھڑا ہو جایا کرتا تھا اور مدینہ منورہ سے آنے والے ہر مسافر کو پکڑ پکڑ کر پوچھا کرتا تھا کیا اے مسافر تو مدینہ منورہ سے آ رہا ہے کیا قرآن پاک کی کوئی آیت سن کر آیا ہے جو آیت بھی اس کے پاس ہوتی اس آیت کو لے لیتا اس آیت کو لکھ لیتا اس آیت کو یاد کر لیتا یہ اس کا صحابہ کرام کا قرآن سے خدا کی قسم جا کر دیکھو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بہن کو جا کر دیکھو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ایمان لے آئی اسلام لے آئی مسلمان ہو گئی اپنا ایمان اور اسلام چھپا رہی تھی لیکن اس سے بھی قرآن پاک نہیں چھپایا جاتا تھا جب قرآن پاک کی کوئی آیت سنتی تھی تو اس کو زور زور سے گھر میں پڑا کرتی تھی اس لیے جب سیدنا رام فاروق رضی اللہ عنہ اس ارادے سے گھر سے نکلے کہ جا کر حضرت حضرت محمد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں تو کسی نے راستے میں کہا کہ جا کر دیکھو تو صحیح کہ تمہارے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے جب گھر کے اندر جا کر دیکھا تو اپنی بہن اپنی ہمکیرا محترمہ بیٹھی ہوئی قرآن پاک پڑھ رہی تھی صحابہ کرام کو امہات کو ازواج متحرات کو صحابیات کو قرآن پاک سے بہت الفت اور محبت تھی اور کیوں نہ ہوتی اس لیے کہ یہ قرآن پاک کوئی چھوٹی چیز تھوڑی ہے کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ ساری کی ساری رب کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں لیکن قرآن پاک میرے رب کی صفت ہے میرے رب کا کلام ہے قرآن پاک وہ رب کی مخلوق نہیں ہے رب کا کلام ہے اور اللہ کی بندیوں دیکھو تو صحیح اللہ رب العزت نے جب اپنا کلام موسا علیہ السلاۃ وسلام پر اتارنا تھا تو اللہ رب العزت نے ایک شجر کو ایک درخت کو جس کو شجر موسا کہا جاتا ہے اس کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا ذریعہ بنایا اور اپنا کلام اس درخت پر اتارا اور اللہ کے نبی حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام کلیم اللہ جن سے اللہ رب العزت خود کلام فرمایا کرتے تھے وہ رب قرآن اس درخت کے ذریعے سے حاصل کیا کرتے تھے اور قربان جب امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت کی یہ محبت اللہ رب العزت کا یہ احسان کہ اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن پاک کو ان کی زبانوں پر جاری فرما دیا کہ یہ خود اپنی زبانوں سے قرآن پاک کو پڑھیں گے اللہ کے کلام کو پڑھیں گے یعنی اللہ رب العزت کا فرمان ایمان والوں کی زبان سے جاری ہوگا اللہ کی بندیوں یہ کلام کو اتنا ہلکا کلام نہیں ہے قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھو تمہیں قرآن پاک کے اندر آیات ملے گی رتن کہ ہم نے اس پرانے پاک کی امانت کو پیش کیا آسمانوں پر کیا آسمانوں تم بہت بلند ہو تمہاری بلندی تمہاری غصہ تمہاری اعلیٰ ضربی یہ سب کچھ ہے تم اس قرآن پاک کو اٹھا لو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے پہاڑوں سے کہا کہ پہاڑوں تم تو بہت مضبوط ہو اللہ رب العزت نے تمہیں زمین پر میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے تمہارا وزن ہے تمہاری وسعت ہے تمہاری بلندی ہے تمہاری مضبوطی ہے تم اس قرآن پاک کو اٹھا لو پا بھی انکار کر دیا اس بات سے کہ وہ اس قرآن پاک کو اٹھائیں وہ ہم انسان اللہ رب العزت نے انسان پر اس قرآن پاک کو پیش کیا انسان نے کہا میں اس کو اٹھاؤں گا انسان نے اس قرآن پاک کی ذمہ داری لی اس قرآن پاک کی ایک آیت کو اٹھانے کی پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تھے جس کو جس کو آسمان نہیں اٹھا سکتے تھے اس کو اٹھانے کی ذمہ داری اس انسان نے لی یہ قرآن پاک کوئی چھوٹی چیز ہے خدا کی قسم اس قرآن پاک کی عظمت کو سمجھو روایات کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں ایک وہ وقت جب کوئی شخص زمین پر قرآن پاک پڑتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں اس کے لیے کتنا بڑا شرف ہے کہ اللہ کے دربار کے دروازے کھل جاتے ہیں آج ہمیں اس بات پر یقین نہیں آتا کہ غیر کی باتیں کرتے ہیں یہ ایمان والا تو ہوتا وہ یہ جو غیر کی باتوں پر یقین آتا ہے اس لیے کہ امت مسلمہ کا تو ایمان ہی غیب پر ہے ایمان والے تو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اس بات پر یمین ہے کہ جیسے اللہ نے فرما دیا ہے ویسے ہی ہے زمین پر جب کوئی بھی تلاوت کرے گا اللہ کی آیات کو پڑے گا کتاب اللہ کی آیات کو پڑے گا اللہ کا وعدہ ہے آسمانوں پر دروازے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے ضرور کھلیں گے اللہ نے جب فرما دیا تو کھلیں گے اس لیے کہ انسان تو تنگ نظر ہے انسان کی نظر صرف چند سامنے والی چیزوں تک جا سکتی ہے اسے آگے نہیں دیکھ سکتا ہم سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کوئی اگر یہ کہیں کہ سامنے والی سڑک پر کچھ ہو رہا ہے تو ہماری آنکھیں تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت نے انسان کو بہت محدود علم دیا ہے اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے لیے ساری کی ساری کائنات اس کی ماں کا پیٹ ہوتی ہے اس کو ماں کے پیٹ کے اندر اگر کوئی یہ کہے کہ بچہ تو نو مہینے کے بعد ایسی دنیا کے اندر جانے والا ہے جس دنیا کے اندر اتنے بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں بیس بیس فٹ کے درخت ہوتے ہیں جس دنیا کے اندر سو سو فٹ چوڑی اور لمبی سڑکیں ہوتی ہیں جس دنیا کے اندر پندرہ پندرہ فٹ لمبی گاڑیاں ہوتی ہیں جس دنیا کے اندر گھوڑے اور جانور اور گدے ہوتے ہیں جس دنیا کے اندر باغات ہوتے ہیں جس دنیا کے اندر موٹے موٹے سیب اور آم ہوتے ہیں جس دنیا کے اندر انار ہوتے ہیں اور کیلے ہوتے ہیں جس دنیا کے اندر دودھ اور شہد ہوتا ہے تو وہ بچہ روتا ہے اور کہتے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے تو ساری کی ساری کائنات یہ ماں کا چھوٹا سا پیڑ ہے جس کے اندر میں اس کی چلی پر سر رکھ کر سو جاتا ہوں اس کا دودھ اور خون پیتا ہوں بس یہی ساری کی ساری کائنات ہے اس لیے وہ ماں کے پیڑ سے باہر آتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے چیخ رہا ہوتا ہے لیکن جب باہر آ جاتا ہے تو اس کو سب کچھ نظر آتا ہے کہ یہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے بنایا ہے جب یہاں پر آتا ہے تو مولوی یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹا تو ساٹھ ستر سال بعد مر جائے گا تیری آنکھیں بند ہو جائیں گی اس کے بعد اللہ رب العزت نے بہت بڑی بڑی کائناتیں بنائی ہیں اللہ رب العزت نے ایک ایک شخص کے لیے جو جنت بنائی ہے وہ اس ساری دنیا سے بڑی ہے اللہ رب العزت نے جو محلات بنائے ہیں وہ اس دنیا کے محلات سے بڑے ہیں اللہ رب العزت نے جو وہاں پر سونے اور چاندی کے تاج رکھے ہیں ان تاجوں کی چمک اس دنیا کے سورج اور ستاروں سے زیادہ چمکدار ہے انسان کو یقین نہیں آتا انسان کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن آج بھی جا کر دیکھو سائنسدانوں سے پوچھو آج بھی دنیا کے اندر سائنسدانوں نے جو ایک ایک کہکشاں دریافت کیا ہے اس ایک ایک کہکشاں کا جو ہجم ہے اور اس کی جو وسط ہے وہ اس دنیا سے ہزاروں گنا بڑی ہے یہ تو آج کل کے سائنسدان مان رہے ہیں لیکن انسان کو اس بات پر یقین نہیں آتا انسان کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے سب کچھ میرے سامنے ہے لیکن اللہ رب العزت کو وہ لوگ بہت پسند آتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے آکامات پر اور اللہ رب العزت کے فرامین پر آنکھیں بند کر کر یقین رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے فرما دیا کہ قبر میں حساب کتاب ہوگا ضرور ہوگا ہمیں آنکھوں کے سامنے رکھی ہوئی کرسی سے زیادہ اس بات کا یقین ہے کہ ہوگا اللہ تو نے فرما دیا کہ ایک جہنم ہے ضرور ہوگی اللہ تو نے فرما دیا کہ ایک جنت ہے ضرور ہوگی ایمان والے کا یہ یقین ہوتا ہے اور جو یقین لاتا ہے اس کو اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا کی زندگی کو بہت آسان فرما دیتے ہیں ملکہ زبیدہ کا قصہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر بہت نیک قانون تھی اللہ رب العزت نے اس کو بہت نوازا اللہ رب العزت نے اس کو دنیا بھی بہت دی اللہ رب العزت نے اس کو دین بھی بہت دیا اور ایسے ایسے اس نے کارنامے سر انجام دیے کہ قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے اس کا نام بھی دنیا کے اندر روشن کر دیا حاجیوں کے لیے حجاج کرام کے لیے اس نے مکہ مکرمہ تک عراق سے لے کے مکہ مکرمہ تک ایک بہت بڑی نہر بنوائی اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ حاجیوں کے لیے پانی کی دقت ہوتی ہے وہ اس نے نہر بنوائی جب وہ نہر پانی کی ساری کھد گئی تو اس کا منشی اس نہر کے حساب کتاب لے کر آیا تو یہ ایک نہر کے کنارے پر بیٹھی ہوئی اپنے پاؤں دھو رہی تھی وہ منشی حساب کتاب لے کر آیا کہ ملکہ عالیہ اس حساب کتاب کو ذرا دیکھ لیجیے تو اس نے اس حساب کے کاغذوں کو لیا اور پھاڑ کر پانی میں پھینک دیا کہنے لگی میں نے اس کا حساب کتاب آخرت کے لیے چھوڑا ہے اللہ رب العزت مجھے اس کا انعام دیں گے اسی کا ایک قصہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر کہ اس زمانے میں ایک بزرگ تھے حضرت بہلول مجدوب بزرگ تھے بہت زیادہ اللہ رب العزت سے تعلق والے بزرگ تھے وہ اپنے قافلے کے ساتھ کہیں سے گزر رہی تھی اس نے دیکھا کہ حضرت بہلول بیٹھے ہوئے اور وہ بیٹھے ہوئے زمین پر مٹی کے کھروندے بنا رہے ہیں مٹی سے بیٹھے ہوئے مٹی کو جمع کر کے چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے ہیں تو ملکہ عالیہ نے اس سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ میں جنت کے گھر بنا رہا ہوں تم کو خریدنا ہے انہوں نے کہا ملکہ نے کہا ضرور خریدنا ہے کتنے کا ہے تو حضرت بہلول نے کہا کہ ایک درہم کا ایک گھر ہے خرید لو تو اس نے فوراً اس کو جو ہے ایک جنم دیا اور کہنے لگی مجھے ایک گھر دے دو جنت کا انہوں نے کہا یہ گھر ٹیرا ہوا ایک مٹی کا کھروندہ نیچے گرا دیا وہ بھی چپ کر کے وہاں سے چلی گئی گھر کے اندر گئی گھر کے اندر جا کر گئی تو یہ واقعہ آیا گیا ہو گیا ان کا شوہر ہارون الرشید رات کو سویا تو اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل بنا ہوا ہے جنت کے اندر اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس محل کے اندر داخل ہو تو اس محل کے اندر جب جانے لگتا ہے تو اس محل کے دروازے پر کھڑے ہوئے چوکی دار الرشید کو کہتے ہیں کہ خلیفہ آپ اس مکان کے اندر نہیں جا سکتے بادشاہ محترم آپ کو اس مکان کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو ہرون الرشید کہتے ہیں کہ کس لیے نہیں جا سکتا تو وہ کہتے ہیں آپ اس لیے نہیں جا سکتے کہ یہ گھر ملکہ زبیدہ کا ہے آپ کا نہیں ہے تو ملکہ زبیدہ سے جا کر اس نے پوچھا کہنے لگے کہ یہ آپ نے گھر کہاں سے لیا آپ نے یہ گھر کہاں سے لیا تو انہوں نے کہا کہ کل میں جب گزر رہی تھی وہاں سے تو میں نے دیکھا کہ حضرت بہلول بیٹھے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے مکانات بنا رہے تھے مٹی کے اور کہہ رہے تھے کہ یہ جنت کے گھر ہیں تو میں نے چھپ کر کے ان کی بات پر خرید لیا کہ جنت کا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے دے گا میں نے اللہ کی بات پر یقین کرتے ہوئے اس سے وہ گھر خرید لیا تو ہارون الرشید نے کہا میں بھی وہاں سے گزرا تھا مجھے بھی اس بزرگ نے یہی بات کہی تھی تو مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ بزرگ سچ کہہ رہا ہے مجھے اس بات پر یقین نہیں آیا تھا اور میں نے وہ گھر خریدا نہیں تھا لیکن رات کو جب وہ گھر دیکھا تو مجھے یقین آ گیا کہ واقعی وہ بزرگ سچ کہہ رہا تھا فوراً بھاگا بھاگا گیا دیکھا تو وہ بزرگ بیٹھے ہوئے پھر وہی مکان بنا رہے تھے تو ان سے کہنے لگا کہ مجھے بھی ایک مکان دے دو انہوں نے کہا قیمت ادا کرو تو کہنے لگا کتنی قیمت ہے انہوں نے کہا کہ اپنی آدھی سلطنت مجھے دے دو تب اس کی قیمت ادا ہوگی تو الرشید نے کہا کل تو آپ ایک درم کے اندر مجھے دینے کے لیے تیار تھے تو انہوں نے کہا کہ کل تو بغیر دیکھے دے رہا تھا آج تو بغیر دیکھے نہیں لے رہا آج تو دیکھ کر لے رہا ہے اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی قیمت بڑھا دی ہے تو ہرون الرشید بھی ایمان والا شخص تھا کہتا ہے آدھی یہ سلطنت آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں آپ مجھے جنت کا گھر دے دیجیے تو ایمان والے غیر کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نعمت بنا کر بھیجا اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن پاک اللہ رب العزت کی صفت ہے اللہ رب العزت کی مخلوق نہیں ہے اور اللہ رب العزت نے اپنی یہ صفت بندوں کے لیے دے دی اور بندوں کو فرما دیا کہ ایمان والو جب بھی تم اس قرآن پاک کی تلاوت کرو گے میں تمہارے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دوں گا اور قیامت کے دن بھی قرآن پاک پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ یہ قرآن پاک تو پڑھتا جا جیسے تو دنیا کے اندر پڑھتا تھا اور جنت کے اندر دروازے چڑھتا جا جنت کے مراتب چڑھتا جا جہاں تک تو اس قرآن پاک کو پڑھتا چلا جائے گا وہاں تک کہ جنت اللہ رب العزت تجھے دے دیں گے تو میری ماں بہنوں یہ قرآن پاک کوئی ایسی چھوٹی چیز نہیں ہے جس کو آج ہم نے صرف گھروں کے اندر اس کام کے لیے رکھ لیا ہے کہ صرف اس کو سجا کر تاج کے اندر رکھ دینا ایسا نہیں ہے قرآن پاک کے بہت سارے حقوق ہیں قرآن پاک ہم سے بہت ساری چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے تو قرآن پاک کا سب سے پہلا حق جو ہے وہ قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ اس قرآن پاک پر ایمان لایا جائے کہ جو کچھ اس قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے اس پر ہر ایمان والا ایمان لائے کہ وہ سب کچھ سچ ہے سب کچھ سچ ہے وہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے لا رہی ببھی اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے زمین و آسمان اوپر نیچے ہو سکتے ہیں لیکن قرآن پاک کے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا قرآن پاک کی کسی آیت کے اندر شک نہیں ہو سکتا قرآن پاک کے کسی زیر زبر کے اندر شک نہیں ہو سکتا یہ قرآن پاک کا پہلا حق ہے اور دوسرا قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے قرآن پاک کو بہت اچھے طریقے سے قرآن پاک کو اچھی تجویز کے ساتھ پڑھا جائے یہ قرآن پاک کا حق ہے اللہ کے نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور وہ آ کر فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی میں نے ایک بہت مہنگا غلام خریدا ہے جس غلام کو مقتم کہا جاتا ہے اور اس غلام کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے بہت نفع دیا ہے بہت فائدہ دیا ہے اور مجھے اس کی تجارت کے اندر بہت بڑا فائدہ ملا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے زیادہ نفع والی بات کہاں بتاؤں تو اس صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ضرور فرمائیے اللہ کے نبی نے فرمایا تم قرآن پاک کی دس حروف پڑھ لیا کرو یہ تمہارے لیے مقصد غلام خریدنے سے زیادہ بہتر ہے قرآن پاک اس سے زیادہ بہتر ہے اسی طرح اللہ کے نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا میں تم سب کو ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اپنے گھروں کے اندر جاؤ تو تمہارے لیے تین بڑی اٹھنیاں اچھی نسل کی اٹھنیاں اچھا دودھ دینے والی اٹھنیاں اس سے بھی زیادہ بہتر چیز موجود ہو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ضرور فرمائیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سورتیں پڑھا کرو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو یہ تمہارے لیے بہت بڑی بڑی اچھی نسل کی اوٹیوں سے بھی زیادہ بہتر ہے یہ قرآن پاک اس قرآن پاک کو اپنے بچوں کو سکھاؤ اللہ کے نبی نے فرمایا ادیب و اولاد مالا کہ اپنے بچوں کو تین خصلتیں ضرور سکھاؤ نمبر ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نمبر دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت نمبر تین قرآن پاک سے محبت اور قرآن پاک کا پڑھنا یہ قرآن پاک اس لیے روایات کے اندر آتا ہے کہ جس ماں نے جس بہن نے جس والدہ نے اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھایا قیامت کے دن اللہ رب العزت ان ماں باپ کو انبیاء کرام علیہ السلاط والسلام شہداء اور صادقین کے ساتھ کھڑا کریں گے اور ان والدین کے سروں پر اتنا بڑا ایک تاج رکھا جائے گا جس تاج کے اندر لگے ہوئے سونے اور چاندی اور موتیوں کی چمک اس دنیا کے زمین آسمان کے سورج اور چاند سے زیادہ ہوگی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور انبیاء کرام اللہ رب العزت سے پوچھیں گے کہ یا رب یہ کون لوگ ہیں تو کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا تھا آج اللہ رب العزت نے ان کو اتنے بڑے مقامات دیے ہیں اتنے بڑے درجے دیے ہیں آج دنیا والے ہمیں کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھاؤ گے تو بےچارے روزی روٹی کہاں سے لائیں گے یہ کمائیں گے کیا یہ دنیا کے اندر کھائیں گے کیا خدا کی قدم یہ قرآن پاک پڑھنے والوں کے لیے اللہ رب العزت آسمانوں سے روزی کے دروازے خود کھول دیتے ہیں ان کی روزیوں کے اندر اللہ رب العزت خود برکت رکھ دیتے ہیں آج ہمارا سارا کا سارا معاشرہ نافرمانی کا شکار ہو گیا ہے میں کل ہی کسی جنازے کے اندر گیا ہوا تھا اس جنازہ پڑھ کر آیا وہاں سے ایک بہت بڑے عالم دین کاری صاحب تھے ان کا جنازہ تھا ساری زندگی انہوں نے دین کی خدمت کی لیکن اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھایا اپنے بچوں کو دنیا پڑھاتے رہے اور جب وہ انتقال کر کر گئے تو کافی ساری چیزیں اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر گئے کئی کوٹیاں کئی بنگلے کئی زمینیں چھوڑ کر گئے آج جب میں بیٹھا ہوا تھا تو ان کے رشتے داروں میں سے ایک رشتے دار آیا کہتا ہے کہ ان کے بچوں نے آج اپنی ماں کو گھر سے نکال کر کھڑا کر دیا ہے ابھی ان کے والد کی قبر کی مٹی ہی خشک نہیں ہوئی اور بچوں نے گھر کو گھر سے باہر ماں کو نکال کے کھڑا کر دیا کہ اماں اب ہماری بیویاں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں گھر کے اندر اپنا حصہ چاہیے یہ حالت ہے آج دنیا کی اولادیں نافرمان ہو رہی ہیں تھوڑا سا گھر کے اندر خوشحالی آتی ہے تھوڑی سی اولادیں بڑی ہوتی ہیں شادیاں ہوتی ہیں اور ماں باپ کے آداب کو ماں باپ کے حقوق کو بھول جاتے ہیں خدا کی قسم اگر یہی بچے پرانے پاک پڑھنے والے ہوں قرآن پاک کو سمجھنے والے ہوں تو قرآن پاک ان کو بتائے گا کہ بچوں اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو اس لیے کہ بقضا ابو کا اللہ احسانہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد تم پر اپنے والدین کی فرما برداری اپنے والدین کی اطاعت اپنے والدین کی فرما برداری کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد تم پر فرق کر دیا یہ قرآن پاک ان کو بتائے گا کوئی انگریزی تعلیم ان کو نہیں بتائے گی کوئی انگریزی پڑھنے والا کوئی ان کو یہ نہیں بتائے گا انگریزی پڑھنے والا تو کہے گا جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ بوڑھے دنیا کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں ان کی کھانسی سے ان کی تھوک سے ایسے جراثیم نکلتے ہیں جن جراثیم سے بچے متاثر ہو جاتے ہیں جن جراثیم کی وجہ سے جو ہے بیماریاں لگ جاتی ہیں اس لیے آج آپ دیکھ لیجئے دنیا بھر کے اندر جو ہے بوڑھوں کے لیے اولڈ کیمپ بن رہے ہیں کہ جہاں پر بچے اپنے بوڑھے والدین کو جا کر جمع کرا دیتے ہیں نوز بلّہ منظاری بچہ اپنے گھر کا بچہ جھولی کے اندر گود کے اندر تین مرتبہ پیشاب کر رہا ہو تو کہتے ہیں کہ میرا بچہ کیسی سوسو کرتا ہے اور تھوڑا سا اگر والد بیٹھا ہوا کھانس رہا ہو والدہ بیٹھی ہوئی تھوڑی سی تھوک رہی ہو تو کہتے ہیں کہ اما کیوں تھوک رہی ہے اتنا خوبصورت فرش بنا ہوا ہے سنگے مرمر کا فرش لگا ہوا ہے اس پر تو تھوک رہی ہے تجھے شرم نہیں آتی یہ عزت اور آداب گھروں کے اندر رہ گئے ہر کسی نے بوڑھا ہو جانا ہے آج جو گھروں کے اندر بہنیں اور بچیاں ہیں کل انہوں نے والدہ والدہ بن جانا ہے کل انہوں نے بھی بوڑھا ہو جانا ان کے ساتھ بھی یہ حشر ہونے والا ہے اس لیے میری ماؤں بہنوں اللہ کا واسطہ ہے قرآن پڑھو قرآن کو تھامو اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھاؤ یہ قرآن پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک روایت عرض کی شروع میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک ام مشفا کہ یہ قرآن پاک ایسا شفاعت کرنے والا ہے کہ جس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا اور روایات کے اندر آتا ہے کہ جب ایسا شخص جو قرآن پاک دنیا کے اندر پڑھتا ہوگا اللہ رب العزت قیامت کے دن یہ قرآن پاک اس شخص کے اوپر سایہ کر آ جائے گا ایسا سایہ جیسے کہ کوئی آسمان پر اڑنے والے پرندوں کا سایہ ہوتا ہے جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے رب کے عرش کے سائے کے علاوہ اس دن قرآن پاک پڑھنے والوں کے لیے یہ قرآن پاک سایہ بن کر آ جائے گا ان کے سامنے کھڑا ہو جائے گا ان کے سروں پر سایہ کرے گا اور جب ان کا حساب کتاب شروع ہوگا تو یہ قرآن پاک اللہ رب العزت کے ساتھ جڑا کرے گا اللہ رب العزت کے ساتھ جھگڑا کرے گا اللہ رب العزت سے کہے گا ربا یہ شخص دنیا کے اندر مجھے پڑھنے والا تھا یہ دنیا کے اندر مجھ پر عمل کرنے والا تھا آج اس کو اس کو آج کے اندر مت جلا جانا یہ قرآن پاک اپنے رب سے کہے گا ربا میں جس کھال کے اندر بند ہوتا تھا اس کھال کو اگر کوئی آگ لگانے کی کوشش کرتا تھا تو آپ اس آگ کو اس کھال کو جلدے نہیں دیتے تھے آج اس شخص کے سینے کے اندر میں موجود ہوں ربا میں آپ کو اس کو جلانے نہیں دوں گا اور خدا کا اعلان ہے کہ القرآن شاف ان مشفا کہ یہ قرآن شفاعت کرے گا اور اللہ رب العزت کہیں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو بخشوائے گا اور اسی طرح فرمایا کہ القرآن ماہ کہ یہ قرآن جھگڑالو ہے یہ جھگڑا بھی کرے گا کہ جس شخص نے اس قرآن کو چھوڑ دیا جس شخص نے دنیا کے اندر اس قرآن کو نہیں پڑھا جس شخص نے دنیا کے اندر اس قرآن کو نہیں سیکھا جس شخص نے دنیا کے اندر اس قرآن کا ادب نہیں کیا یہ قرآن اللہ رب العزت کیا کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ ربا اس کو جلا اس لیے کہ اس نے مجھے پیچھے پھینک دیا تھا اور قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی ایسے شخص کی شفاعت نہیں کریں گے قرآن پاک کی آیت ہے اللہ کے نبی فرمائیں گے وقال رسول یا ربی اور کہیں گے رسول میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا کہ اے میرے رب یہ وہ قوم ہے جس نے اس قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا آج میں اس قوم کی شفاعت کرنے والا نہیں ہوں تو بتاؤ تو صحیح میری ماؤں بہنوں کہاں جائیں گے ہم جب قرآن بھی کہے گا رب سے کہ ربا اس کو جلا جب اللہ کے نبی بھی کہیں گے کہ ان قوم اتخذوا پورا پورا دن گھروں کے اندر قرآن پڑا رہتا تھا پورا پورا دن سال سال گزر جاتے تھے مہینے مہینے گزر جاتے تھے کوئی کھول کر نہیں دیکھتا تھا اس کو ان نقوں میں حاضر قرآن محدود آج گھر کے اندر کوئی مہمان آ جائے اس کے ساتھ اگر کوئی آدھا گھنٹہ باتیں نہ کرے تو وہ مہمان ناراض ہو کر چلا جاتا ہے کہ میرا ادب اور احترام نہیں کیا گیا مجھے لفٹ نہیں کرائی گئی یہ قرآن پاک بیچارا گھر کے تاج کے اندر پڑا رہتا ہے گلتا کرتا رہتا ہے انسان کو بلاتا رہتا ہے انسان کہتے کہ تو پڑا رہے قیامت کے دن اللہ کے نبی شکایت کریں گے ان ان معذورا ربا کو جلا اس اس لیے کہ انہوں نے قرآن پاک کو پھینک دیا تھا اور جو پرانے پاک پڑھنے والے ہیں روایات کے اندر آتے ہیں کہ جب قبر کے اندر ایسا شخص جائے گا جب ایسا شخص مرتا ہے کہ جو پرانے پاک پڑھنے والا ہو تو یہ پرانے پاک اس شخص کے جنازے کے بعد اس پرانے پاک یہ اس شخص کے سینے اور کفن کے درمیان میں آ جاتا ہے اور جب قبر کے اندر فرشتے حساب لینے کے لیے آتے ہیں تو یہ قرآن پاک ان فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور ان سے کہتے ہیں کہ اس شخص سے حساب کتاب ضرور لو لیکن اس شخص کے ساتھ سختی مت کرنا اس لیے کہ اس کی شفاعت کرنے والا میں کھڑا ہوں اس کی وکالت کرنے والا میں کھڑا ہوں پھر صرف اتنا ختم نہیں ہوتا بلکہ میرے نبی نے فرمایا اپنی سچی زبان کے ساتھ فرمایا خدا کی قسم آسمان و زمین جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن میرے نبی کا کلام سچ جھوٹا نہیں ہو سکتا میرے نبی نے فرمایا کہ جب فرشتوں کا حساب کتاب ختم ہو جاتا ہے یہ قرآن شفات کر کے ان فرشتوں کو بھیج دیتا ہے تو اس کے بعد یہ قرآن ایک بہت خوبصورت سبز رنگ کا مکھملی بستر لا کر اس شخص کو بچھا کر قبر کے اندر دیتا ہے اور تکیا لا کر دیتا ہے اس شخص کو سلا کر اس کو کہتا ہے کہ میں تیرے گھر کی طرف جا رہا ہوں تیرے گھر والوں کی خبر گیری کر کر تجھے خبر لا کر دوں گا پھر قبر کی تنہائیوں کے اندر جس قبر کے اندر جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں اس قبر سے ڈرو یہ قبر کیڑوں کا گھر ہے یہ قبر سانپ کا گھر ہے یہ قبر اندھیرا گھر ہے اس قبر سے ڈرو اس اندھیرے گھر کے اندر اس سانپوں اور بچوں کے گھر کے اندر یہ قرآن اپنے گھر سے خبریں لا کر دیتا ہے گھر والوں کی خبریں لا کر دیتا ہے یہ قرآن اپنے اٹھانے والوں کو کبھی نہیں چھوڑتا یہ قرآن ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے پھر حشر کے میدان کے اندر یہ قرآن سایہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ رب العزت سے شفاعت کرتا ہے اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے یہ قرآن کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے آج ہم نے اس قرآن پاک کو چھوڑ دیا اس قرآن پاک کے ادب کو چھوڑ دیا تو اس قرآن پاک کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے اس قرآن پاک کا تیسرا حق یہ کہ اس قرآن پاک کو سیکھا جائے اچھے طریقے سے پڑھنا اس کو سیکھا جائے اس کو پڑھا جائے جن ماؤں بہنوں کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا اللہ کا واسطہ ہے وہ کسی پڑھنے والی کو پکڑ لیں اس کو کہیں کہ دس منٹ بیٹا مجھے قرآن پاک پڑھا دیا کرو دس منٹ پندرہ منٹ ان سے بیٹھ کر قرآن پاک کو سیکھیں اس قرآن پاک کو پڑھیں اور اس قرآن پاک کا چوتھا حق یہ کہ اس قرآن پاک پر عمل کیا جائے کہ جیسا یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے جو کچھ یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے اس اس اس اس قرآن قرآن قرآن پاک پاک پاک کے کے مطابق اپنی زندگیوں اندر عمل کیا جائے اور پانچواں حق کا یہ ہے کہ کو نافذ کیا جائے اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کیا جائے اپنے چار پانچ فٹ کے جسم پر نافذ کیا جائے قرآن جیسا پردہ کہتا ہے ویسا پردہ کیا جائے قرآن جیسے شرم و حیا کی جو حدود بتاتا ہے ان کو بروئے کار لایا جائے قرآن جو رزق کھانے کا کہتا ہے وہی رزق کھایا جائے قرآن پاک جن چیزوں سے بچنے کا کہتا ہے ان چیزوں سے بچا جائے قرآن پاک اپنی اولاد کی تربیت جس انداز میں کرنے کا کہتا ہے اس انداز کے اندر قرآن پاک کی تربیت کی جائے اپنے گھروں کے ماحول کو قرآن پاک کے مطابق بنایا جائے اس لیے کہ یہ قرآن پاک کا حق ہے اس لیے قرآن پاک میں آتے ام یہ تدبر قرآن کیا یہ لوگ قرآن پاک کے اندر تدبر نہیں کرتے کیا یہ قرآن پاک کے اندر فکر نہیں کرتے قرآن پاک نے تو ان کو زندگی کے ہر مسئلے کا حل بتا دیا ہے تم کہتے ہو کہ روزی روٹی کے لیے تنگ ہے آج گھروں کے اندر رس کے اندر برکت نہیں ہے کل تک جو گھر دو دو ہزار کے اندر خوشحال رہتے تھے آج ان گھروں کے اندر دو دو لاکھ روپے بھی آ جائیں تو خوشحالی نہیں آتی بیماریوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں تنگ دستیاں آ گئی ہیں آپس کی لڑائیاں آ گئی پھر کیا کیا جائے قرآن پاک کے اندر آتا ہے قرآن پاک کی پڑھو گھروں کے اندر وسط ہو جائے گی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ واقعہ پڑھنے والا ہو اس پر کبھی دنیا کے اندر فخر و فاقہ نہیں آتا اس شخص کے اندر کبھی اس شخص کے گھر کے اندر نہیں آ سکتا جو شخص سورہ واقعہ پڑھتا ہو اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تائف زادیاں تھیں ان کا یہ معمول تھا کہ وہ قرآن پاک کو پڑھا کرتی تھی وہ سورہ واقعہ کو روزانہ پڑھا کرتی تھی سورہ واقعہ کو پڑھا کرتی تھی اس لیے ان کے گھروں کے اندر تنگ دستی نہیں آیا کرتی تھی آج ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ذلیل ہو گئے دنیا کے اندر رسوا ہو گئے دنیا کے اندر کہیں ہمیں عزت اور عظمت نہیں ملتی آج ہماری ماں بہنوں ہم ڈاکٹر آفیہ جیسی بیٹیوں کو روتے ہیں ہم اپنی عزتوں کو روتے ہیں ہم صومالیہ اور چیچینیا کی ماؤ بہنوں کی داستانیں سناتے ہیں ہم فلسطین کی ماؤ بہنوں کا رونا روتے ہیں اس لیے کہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ حاضل کتاب یا کہ اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے کئی لوگوں کو ترقی حکومت اور سلطنت اور بادشاہت دیتے ہیں غلبہ دیتے ہیں اور اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت لوگوں کو رسوا کر دیتے ہیں اللہ رب العزت لوگوں کو رسوا کر دیتے ہیں مغلوب کر دیتے ہیں آج ہم نے اس قرآن پاک کو چھوڑ دیا آج کی ہماری یہ نشست اسی لیے منعقد کی گئی کہ آج آپ حضرات سے میں اپنے آپ سے آپ سب سے ہم سب اپنے لیے ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہوئے اس چیز کی فکر کریں کہ کیا ہم نے قرآن پاک کے حقوق کو ادا کیا ہے ایسی کتاب کے جس کا مثل کوئی نہیں ایسی کتاب کے جس جیسی کتاب آج تک کوئی نہیں لا سکا ایسی کتاب کے جو فرشتوں کو بھی نہیں دی گئی ایسی کتاب جو کسی نبی کو بھی نہیں دی گئی ایسی کتاب کے جس کو اللہ نے اپنی صفت کلام بنا دیا وہ کتاب ہمیں مل گئی اور ہم نے اس کا احترام نہیں کیا ہم نے اس کا ادب نہیں کیا خدا کی قسم اس قرآن پاک کو کھول کر تو دیکھو یہ قرآن پاک کو دنیا کے اندر چیلنج کرتا ہوا نظر آتا ہے اللہ کے نبی چیلنج کیا کرتے تھے فاتو بے اثر اسور مسلی فاتو بصورت ان مسلی کہ کوئی آئے قرآن کی ایک آیت تو لا کر دکھا دے ہمیں کوئی قرآن کی ایک سورت تو لا کر دکھا دے کوئی نہیں لا سکتا اس لیے کہ یہ رب کا کلام ہے اور رب نے اپنے بندوں کو دیا ہے رب نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا ہے اور آج ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے میری ماں بہنوں بس میں یہی منت کرتا ہوں آپ سے اللہ کا واسطہ ہے جن کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن پاک کو سیکھیں جن کو پڑھنا آتا ہے وہ اس کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں کثرت کے ساتھ کریں اس کی تلاوت بہت فائدے مند ہے بہت کام آنے والی ہے اس کی تلاوت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اسلام کی چوٹیوں میں سے قرآن کی چوٹیوں میں سے ایک چوٹی ہے اور اسی طرح ایک روایت کے کہ سورہ بقرہ سورہ اعلی عمران اللہ رب العزت کی طرف سے قیامت کے دن ایمان والوں کے سر پر سایہ کریں گی کہ جو شخص ان کی تلاوت کرنے والا ہوگا اس کے سر پر سایہ کیا جائے گا سورہ رحمان کے بارے میں آتا ہے روایات کے اندر کہ سورہ رحمان ایسی ہے کہ یہ اپنے بندوں کے لیے اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گی اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا آیت الکرسی کے فضائل سورت کوثر کے فضائل قرآن پاک کی ایک ایک آیت کی فضیلتیں ہیں آج ہماری زندگیوں سے یہ قرآن نکل گیا آج ہمارے سامنے آج اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کا موقع دیا ہے کہ ہم اس چیز کو سوچیں ہم اس بارے میں فکر کریں کہ ہم نے قرآن پاک کے حقوق کو ادا کیا ہے یا نہیں کیا اللہ کا واسطہ ہے اپنی زندگیوں کے اندر اس قرآن پاک کو واپس لائیں اس لیے کہ ہماری آخرت تو آخرت دنیا کی زندگی بھی اس قرآن پاک کے بغیر نہیں سمر سکتی نہیں سمر سکتی یہ رب کا قانون ہے رب نے فرما دیا کہ نہیں سمر سکتی قرآن پاک کی واضح آیت موجود ہے آج پریشان ہے نا دنیا کے اندر کہ دنیا کی زندگی تنگ ہو گئی ہے اخبارات اٹھا کر دیکھیں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں عورتیں خودکشیاں کر رہی ہیں مرد خودکشیاں کر رہے ہیں دنیا کی زندگی اتنی تنگ ہو گئی ہے کہ لوگ اپنی موت کی طرف لپک رہے ہیں لیکن کبھی کسی نے یہ بھی سوچا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی جب تنگ ہوگی تو وہاں کیا کرنے کے لیے جائیں گے یہاں تو چلو دنیا سے چھٹکارا مل جائے گا مر کر لیکن آخرت کے اندر کس بات سے چھٹکارا ملے گا وہاں پر تو موت بھی نہیں آئے گی وہاں پر تو مر بھی نہیں سکیں گے پھر کیا کریں گے آج کہتے ہیں کہ روزی نہیں ہے گھروں کے اندر تنگی ہے گھروں کے اندر برکت ختم ہو گئی ہے گھروں کے اندر سے برکت ایک ایسی چیز ہے جو کہ نظر نہیں آتی لیکن موجود ہے اللہ رب العزت کسی کے کے کے ایک ایک ہزار ہزار اندر حلال کا اس اندر ایسی برکات رکھ دیتے ہیں کہ حرام کے ایک لاکھ کے اندر وہ برکت نہیں ہوتی یہ حقیقت ہے اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ انسان کے گھر کے اندر برکت ہو اللہ رب العزت اس بات سے قادر ہے نا کہ انسان ایک ہزار سے لے کر جو چیز کھائے وہ چیز انسان کے لیے راحت کا باعث بن جائے وہ انسان کے لیے صحت کا باعث بن جائے وہ چیز انسان کے لیے خوشی کا باعث بن جائے اور انسان ایک لاکھ روپے کی لے کر کوئی چیز کھائے وہ انسان کے لیے بیماری کا باعث بن جائے اسے ایک لاکھ کو خرچ کر کے انسان کو ہسپتالوں کے اندر لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑے آج لائنوں کی لائنیں ہسپتالوں کے اوپر لگی ہوئی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ برکت چیز کیا ہے میں کہتا ہوں کہ برکت نظر آتی ہے خدا کی قسم صبح صبح فجر کی نماز پڑھ لو پھر دیکھو پورا دن کیسا سرور ملتا ہے اور جس دن فجر کی نماز نہ پڑھو دیکھو کیسی نحوست ہوتی ہے گھر کے اندر جس گھر کے اندر ٹی وی رکھا اس گھر کے اندر نحوست دیکھ لو تم آئے دن بیماریاں ہوں گی آئے دن برائیاں ہوں گی آئے دن لڑائی جھگڑے ہوں گے اور جس گھر کے اندر نہیں ہوگا اس گھر کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں آ رہی ہوں گی یہ اللہ کا قانون ہے اور اس قانون کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اس دن ایک عقل مند شخص بیٹھا ہوا تھا مجھے کہتے کہ مجھے دنیاوی مثال کے اندر یہ بات بتائیں کہ کوئی چیز کے اندر برکت ہوتی ہے اور کسی چیز کے اندر برکت نہیں ہوتی یہ کیسے ہوتا ہے ایک ہزار ایک ہزار ہے لاکھ لاکھ ہے تو میں نے اس سے کہا میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ عقل کی بات سننا چاہتے ہیں تو مجھ سے سنیں میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ دنیا کے اندر جو کتے ہیں کتے ان کو نہ کوئی کھاتا ہے نہ ان کو کوئی پیتا ہے نہ کوئی ان کو گھروں کے اندر کوئی اتنا زیادہ باندھتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے اور کتیا گھر جو بچے دیتی ہے وہ ہر دو مہینے کے اندر بارہ چودہ بچے دیتی ہے اس کے باوجود آپ کو کہیں پر بھی کتوں کے ریوڑ پھرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کہیں پر کتوں کے بڑے بڑے فارم نظر نہیں آئیں گے کہیں پر کسائیوں کی دکانوں پر یہ کتے لٹکے ہوئے نظر نہیں آئیں گے سال سال نظر آتے ہیں کتے سڑکوں کے اوپر اور بکرا کہ بکری سال کے اندر تین یا دو بچے دیتی ہے اس کے باوجود ہر گھر کے اندر گوشت پکتا ہے ہر کسائی کی دکان پر بکرے لٹکے ہوں گے ہر ہوٹل کے اندر بکرے موجود ہوتے ہیں اور پھر بھی یہ بکرے پھیلتے جا رہے ہیں بکروں کے ریوڑ کے ریوڑ ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے برکت ہے حلال کی تو دنیا کے اندر حرام اور حلال کو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے رکھ دیا ہے تو میں آپ کے سامنے آخری آئل عرض کر رہا ہوں جو ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کو سوچنے کے لیے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے قرآن کی آیت ہے فرمایا اننا فرمایا من ذکری فإن له معیشتن دنیا کے اندر راحت اور آرام کے فارمولے دریافت کرنے والوں دنیا کے اندر رزق کی بست کے تعویذ لینے والوں اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ من آرزان ذکری جو شخص بھی دنیا کے اندر قرآن پاک سے اعراض کرے گا اللہ رب العزت کے کلام سے اعراض کرے گا اللہ کے قرآن کو چھوڑ دے گا قرآن پاک کو نہیں پڑھے گا قرآن پاک پر عمل نہیں کرے گا خدا کہتا ہے کہ میں اس کے لیے دنیا کی زندگی کو تنگ کر دوں گا اس کے لیے دنیا کی زندگی کو تنگ کر دوں گا دن رات بچوں کی خدمت ہوگی لیکن بچے نافرمان ہوں گے دن رات روزی کی دوڑ دھوپ ہوگی لیکن گھر کے اندر روزی پوری نہیں ہوگی دن رات بیماریاں ہوگی دن رات پریشانیاں ہوگی دن رات لڑائی جھگڑے ہوں گے سب کچھ ہوگا معیشت جن کا اس کے لیے دنیا کی زندگی کو تنگ کر دوں گا اور پھر صرف اتنا نہیں ہوگا کہ دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی وہ نہ شروع ہو یوم قیامت اللہ کی بندیوں دل کے کانوں سے سنو رب کا کلام ہے اللہ فرمانا ہے دنیا کی زندگی کو تنگ کر دوں گا ورنہ شروع یوم القیامت عامہ اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کا حشر نابینا کر کر کروں گا ان کو قیامت کے دن حشر کے میدان کے اندر انجا کر کر کھڑا کروں گا ورنہ شروع ہو یوم القیامت عامہ ان کو قیامت کے دن ان کا حشر اندھا کر کر کروں گا حشر کے میدان کے اندر وہ نابینا کھڑے ہوں گے اور رب سے کہیں گے کال رب لما حشر تنی آما ربا دنیا کے اندر تو آنکھیں دی تھی مولا دنیا کے اندر تو ان آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے لما تنی آما آج کے دن ہمیں اندھا کس لیے کر دیا آج ہمیں کچھ نہیں دکھائی دے رہا آج ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا کیوں ہمیں اندھا کر دیا اللہ کہے گا پالک تجھے دنیا کے اندر آنکھیں دی تھی تو قرآن پڑھتا تجھے دنیا کے اندر آنکھیں دی تھی تو قرآن کو سیکھتا تجھے دنیا کے اندر آنکھیں دی تھی تو قرآن کو دیکھتا ادت کا آیا تنا فنسیتا تجھے میں نے اپنی آیات دی تھی تیرے پاس میری آیات آئی تھی تیرے پاس میرا قرآن آیا تھا تیرے پاس میرے نبی کا فرمان آیا تھا فنسیتا تو نے اس کو بھلا دیا بکرا نکل یوں میں آج کے دن میں تجھے بھلا رہا ہوں آج میں تیری طرف نظر نہیں کروں گا اور کہا جائے گا کہ اس کو پکڑو فضو کو خل کلو تم الجحیم سلوہ ایسے شخص کو پکڑو اور لے جا کر جہنم کے اندر پھینک دو بتاؤ تو صحیح اس وقت کیا کریں گے کیا کریں گے بس یہی آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کر لی تھی میں خود کو بھی نصیحت اور وسیعت کرتا ہوں آپ سب کو بھی منت کرتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے واپس قرآن کی طرف لوٹ آئیں واپس قرآن پاک کی طرف لوٹ آئیں گھروں کے اندر جو قرآن پاک سجا کر رکھا ہوا ہے آج ہی نیت کر کر جائیں کہ جا کر اس قرآن پاک کو نکالیں گے اس قرآن پاک کی روزانہ کچھ گھنٹے نکال کر تلاوت کریں گے اس قرآن پاک کو سیکھیں گے رمضان المبارک آ رہا ہے اس میں قرآن پاک کو بہت پڑھیں گے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے الحمد رب رب العالمین الحمد لله العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم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 اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن دواتنا الأمان الأمان يا برهان الأمان الأمان يا حنان الأمان الأمان يا ديان الأمان الأمان يا سبحان الأمان الأمان من فتنة الزمان وجفاء الإخوان وشر الشيطان وظلم السلطان بفضلك يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ومن أن نرد إلى أرض العمر اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة مسيح الدجال یا ارحم الراحمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجئے مالک جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں مالک تمام کے حال پر رحم فرما دیجئے مالک مجلس میں آنے والی بوڑھی مائیں مالک چھوٹی بچیاں مالک ہماری بہنیں مالک ہم سب آپ سے جھولی پھیلا کر مالک آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں مالک مالک آپ سے آپ کی مغفرت مانگتے ہیں مالک آپ کی بخشش مانگتے ہیں مالک مالک ہمارے حالوں پر رحم فرما دیجیے مالک ہم آپ کے در کے بھیکاری ہیں مالک مالک آپ سے بھیک مانگتے ہیں مالک مالک آپ نے تو دنیا کے اندر بھیکاریوں کو واپس کرنے سے منع فرمایا ہے مالک مالک آپ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے محمد شاہ فلا تنہار کہ جو سوال کرے اس کے سوال کو رد مت کرو مالک مالک ہم آپ کے خزانوں سے آپ سے سوال کرتے ہیں مالک مالک ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے مالک مالک جتنے بھی گناہ کیے جان بوجھ کر کیے بھول کر کیے غلطی سے ہو گئے مالک معاف کر دیجیے مالک مالک ہمیں گناہوں سے بچنے والا بچا دی بنا دیجیے مالک مالک ہمارے حالوں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہماری زندگیوں کو قرآن پاک کے مطابق بنا دیجیے مالک مالک ہمارا رہن سہن ہمارا کھانا پینا ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارا معاشرہ ہماری شادیاں ہماری غمیاں ہماری خوشیاں مالک سب کچھ قرآن پاک کے مطابق فرما دیجیے مالک مالک بہت بھٹک گئے ہیں مالک مالک قرآن ہمیں کسی طرح بلاتا ہے ہم دوسری طرف جاتے ہیں مالک مالک ہم رسومات میں پڑ جاتے ہیں مالک ہم بے پردگیوں کے اندر پڑ جاتے ہیں مالک بے حیائیوں کی طرف پڑ جاتے ہیں مالک قرآن ہمیں روکتا رہتا ہے مالک مالک ہمارے حالوں پر رحم پر دیجیے مالک آپ کے پیارے حبیب نے سچ فرمایا مالک مالک اس مجلس کو جو دین کی مجلس ہے اس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے مالک فرشتے ہماری باتیں لکھ رہے ہیں مالک آپ ہماری باتیں سن رہے ہیں مالک مالک ہم سب آپ سے سوال کرتے ہیں مالک اس شام کے وقت میں جب سورج ڈر رہا ہے مالک ہم آپ سے سوال کرتے ہیں مالک مالک سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے آپ سے سوال کرتے ہیں مالک مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک مالک ہم سب کے لیے جنت کے فیصلے فرما دیجیے مالک مالک ہمارے حالوں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمارے گھروں پر رحم فرما دیجیے ہماری اعلیٰ اولاد پر رحم فرما دیجیے ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے مالک فرما بردار بنا دیجیے مالک دین کی اتباع کرنے والا بنا دیجیے مالک مالک ہم سب کو دین کے ساتھ وابستگی نصیب فرما دیجیے مالک جھوٹی شہرتیں جھوٹی عزتیں جھوٹے نام جھوٹی باتیں جھوٹا سب کچھ مالک ان چیزوں سے حفاظت فرما دیے سچائی کی زندگی نصیب فرما دیجیے حرام خوریوں سے حرام کاریوں سے حرام بینیوں سے حفاظت فرما دیجیے حلال رزق نصیب فرما دیجیے مالک برکت والا رزق نصیب فرما دیجیے مالک صحت وافیت نصیب فرما دیجیے مالک مالک برے انجام سے برے وقت سے بری خبروں سے بچا دیجیے دشمنوں کے ہاتھوں سے مغلوب ہونے سے بچا دیجیے مالک مالک قرآن پاک کی حجت سے بچا دیجیے مالک قرآن پاک کو ہمارے لیے قیامت کے اندر شفاعت کا ذریعہ بنا دیجیے مالک مالک آپ کے پیارے حبیب نے فرمایا قرآن پاک قبر کے اندر بستر لا کر دے گا مالک مالک ہمارے لیے قرآن پاک کو بستر لانے والا بنا دیجیے مالک مالک آپ کے پیارے حبیب نے سچ فرمایا قرآن پاک ہمارے سروں پر سایہ کرے گا مالک مالک ہمیں اس قابل بنا دیجیے کہ یہ قرآن پاک ہمارے لیے سایہ کرے مالک ہمارے لیے شفاعت کرے مالک مالک ہمیں اس وقت سے بچا دیجیے جب آقا مدنی مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ناراض ہوں یہ قرآن ہم سے ناراض ہوں ہمارے لیے جہنم کے فیصلے ہو مالک مالک ہمیں بچا دیجیے مالک مالک ہم ڈرتے ہیں آپ کے آزاد سے مالک ہم ڈرتے ہیں آپ کے عذاب سے مالک ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین یا ارحم الراحمین ہمارے حالوں پر رحم فرماتی مالک رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے ہمیں اس کی عظمت توفیق اور حرمت کرنے کی توفیق ادا فرما دیجیے خوب عبادات کرنے کی توفیق ادا فرما دیجیے مالک مالک ہمارے امت کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کے حالوں پر رحم فرما دی امت کی مظلوم بچیوں کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہماری ایسی بچوں کی طرح جیسی آج یہاں پر بیٹھی ہوئی ایسی بچیاں برقع پہننے والی بچیاں عزت باب بچیاں والے فلسطین کے اندر رل گئی چچیریا کے اندر بار دی گئی والد مالک صاحب کے حال پر رحم فرما ہماری بہن ڈاکٹر آفیہ بھاری حجرتی فرما دیجیے مالک مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک ہماری ٹوٹی ٹوٹی محنتوں کو قبول فرما لیجیے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے مالک مالک ان دینی مجالس کو آباد فرما دیجیے مالک ان کو قائم و دائم فرما دیجیے مالک قیامت تک کے لیے ان کو صدقہ جاریہ فرما دیجیے مالک مالک جو لوگ ان مجالس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں مالک ان کو ایمان نصیب فرما دیجیے ان کو غیرت نصیب فرما دیجیے مالک مالک ان کو شرم نصیب فرما دیجیے یہ قرآن پاک پڑھنے سے روکتے ہیں یہ قرآن کے درس دینے سے روکتے ہیں ہمارے مسلمانوں کے بچے ہیں ایمان والوں کے بچے ہیں ہمارے مالک ان کے حالوں پر رحم فرما دیجیے ان کو قرآن کی عزت نصیب فرما دیجیے مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ منن تبھی فتم ہو وما ماں نام تبھی فلاں تلب ہو وما صدرت ہو فلا تحطق ہو وما علمته فاغفره ہو فر ہو یا ربنا تقبل منا رب السميع العليم وتب علينا و تب التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد رحمت